زکوٰۃ اور صدقے کے آداب خدا کی راہ میں جو بھی دیں محض خدا کی خوشنودی کے لیے دیجیے کسی اور غرض کی لاکھ سے اپنے پاکیزہ عمل کو ہرگز ضائع نہ کیجیے یہ آرزو ہرگز نہ رکھیے کہ جن کو آپ نے دیا ہے وہ آپ کا احسان مانیں آپ کا شکریہ ادا کریں اور آپ کی بڑائی کا اعتراف کریں مومن اپنے عمل کا بدلہ صرف اپنے خدا سے چاہتا ہے قرآن پاک میں مومنوں کے جذبات کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے انما لوجہ اللہ لا منکم جزاء ولا شکورا ہم تم کو خالص اللہ کھلا رہے ہیں نہ تم سے سلے کی طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے نمود و نمائش اور دکھاوے سے پرہیز کیجیے ریاکاری اچھے سے اچھے عمل کو خاک میں ملا دیتی ہے زکوٰۃ کھلم کھلا دیجیے تاکہ دوسروں میں بھی فرض ادا کرنے کا جذبہ ابھرے البتہ دوسرے صدقات چھپا کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو خدا کی نظر میں اسی عمل کی قیمت ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو قیامت کی حیبت خیز میدان میں جبکہ کہیں سایہ نہ ہوگا خدا اپنے اس بندے کو عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو ایک خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا خدا کی راہ میں حج کرنے کے بعد نہ احسان جتائیے اور نہ ان لوگوں کو دکھ دیجیے جس کو آپ دے رہے ہیں دینے کے بعد محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنا ان کی خودداری کو ٹھیس لگانا ان پر احسان جتا جتا کر ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا اور یہ سوچنا کہ وہ آپ کا احسان مانے آپ کے سامنے جھک کر رہیں آپ کی برتری کو تسلیم کریں انتہائی گھناؤں جذبات ہیں مومن کا دل ان جذبات سے پاک ہونا چاہیے خدا کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم ملن منی والعضا کالذی ينفق ما لہو رئاء الناس مومنوں اپنے صدقے و خیرات کو احسان جتا جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے خدا کی راہ میں دینے کے بعد فخر و غرور نہ کیجیے لوگوں پر اپنی بڑائی نہ جتائیے بلکہ سوچ سوچ کر لڑستے رہیے کہ معلوم نہیں خدا کے یہاں میرا یہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں خدا کا ارشاد ہے والذین یوتون ما آتو وقلوبهم وجلت انہم الى ربهم راجیون اور وہ لوگ دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو بھی دیتے ہیں اور ان کے قلوب اس خیال سے لرستے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجیے نہ ان کو ڈانٹیے نہ ان پر رب جمائیے نہ ان پر اپنی برتری کا اظہار کیجیے سائل کو دینے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تب بھی نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کیجیے تاکہ وہ کچھ نہ پانے کے باوجود خاموشی سے دعا دیتا ہوا رخصت ہو جائے قرآن میں ہے وہ اما تغوری ذنہ انہمت مر رب کم ترجوہ فق الحم محسورا اگر تم ان سے اعراض کرنے پر مجبور ہو جاؤ اپنے رب کے فضل کی توقع رکھتے ہوئے تم ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو اور خدا کا ارشاد یہ بھی ہے وہ امسا فلا تنہر اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو خدا کی راہ میں کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ خرچ کیجیے تنگ دلی کڑہن اور زبردستی کا تاوان سمجھ کر نہ خرچ کیجیے فلاح و کامرانی کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو بخل تنگ دلی اور قصت جیسے جذبات سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں خدا کی راہ میں حلال مال خرچ کیجیے خدا صرف وہی مال قبول فرماتا ہے جو پاک اور حلال ہو جو مومن خدا کی راہ میں دینے کی تڑپ رکھتا ہے وہ بھلا ایک کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو خدا کا اشاد ہے یا ایہا آمنفو من طیباتی من طیبات ما تم ایمان والو خدا کی راہ میں اپنی پاک کمائی خرچ کرو خدا کی راہ میں بہترین مال خرچ کیجیے قرآن میں ہے لن تنالبرحت تاطن فکو مما تو تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے صدقے میں دیا ہوا مال آخرت کی دائمی زندگی کے لیے جمع ہو رہا ہے بھلا مومن یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے خراب اور مناکرہ مال جمع کرائے زکوٰۃ واجب ہونے پر دیر نہ لگائیے فوراً ادا کرنے کی کوشش کیجیے اور اچھی طرح حساب لگا کر دیجیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ذمے کچھ رہ نہ جائے زکوٰۃ اجتماعی طور پر ادا کیجیے اور اس کے خرچ کا انتظام بھی اجتماعی طور پر کیجیے جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں مسلمانوں کی جماعتیں بیت المال قائم کر کے اس کا انتظام کریں